قیام تم پیا ٹور دا جو ہے مجاہد سگیر سندا جہو ہو بد دیں گے اندر کیتا برداشت بے بتندہ ہے اہل اسلام دشمنی کیا نبی کے لخت جگر حسن سے